السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ رب العالمین واشد اللہ الہ اللہ اللہ واشد الََََََََََََََََََََََََََََََ محمد ابد و رسول اللہ وسلم علیہ وَََََََََََصحاب و منتى ہی علیہ الدین وباد معزد ناظرین و مشاہدین قیامت کی چھوٹی نشانیاں آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں اس سے پہلے پندرہ نشانیاں آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہیں آج انشاءاللہ شاء اللہ سولہویں نشانی ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے اور نشانی ایسی ہے جو واقع ہو چکی ہے اور واقع ہوتی بھی رہتی ہے اور وہ ہے قتل کی کثرت قتل کی کثرت انسانوں کا قتل عام یا اس طریقے سے زیادہ قتل کرنا یہ بھی قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو واقع ہو چکی ہے اور واقع ہوتی رہتی ہے ابو حرض اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ ایسا دن نہ آ جائے کہ قاتل کو یہ نہ معلوم ہو کہ وہ کیوں قتل ہور کر رہا ہے اور مقتول کو یہ نہ معلوم ہو کہ وہ کیوں قتل کیا جا رہا ہے آپ سے پوچھا گیا کیسے ہوگا تو آپ نے فرمایا اختلاط ہوگا قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں ہوں گے صحیح مسلم کی روایت ہے اس طریقے سے ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بے شک قیامت سے پہلے جہالت عام ہو جائے گی علم اٹھا لیا جائے گا اور قتل و غارت کی کثرت ہوگی اور ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ زمانہ قریب ہو جائے گا اور حرج کثرت سے ہوگا لوگوں نے پوچھا حرج کیا ہے فرمایا قتل قتل یعنی کثرت سے لوگوں کا قتل ہوگا اور آج دیکھیں وہی صورتحال ہے ایک انسان کہیں جا رہا ہوتا ہے اسے لوگ پکڑ کے قتل کر دیتے ہیں انسان مدرسے جا رہا ہوتا ہے اسکول جا رہا ہوتا ہے یا نماز کے لیے مسجد میں جا رہا ہوتا ہے بازار میں جا رہا ہوتا ہے یا عام کسی مقصد کے لیے سفر کر رہا ہوتا ہے کہ اچانک بم بلاسٹ ہوتا ہے یا اچانک حملہ آور اس کے سامنے آ جاتے ہیں اسے پکڑ کر کے قتل کر دیتے ہیں نہ قاتل کو معلوم ہے کہ میں اسے کیوں قتل کر رہا ہوں اس نے کیا جرم کیا ہے اور نہ ہی مقتول کو معلوم ہوتا ہے کہ میری غلطی کیا ہے اور کس جرم کی سزا مجھے دی جا رہی ہے کہ مجھے قتل کیا جا رہا ہے شادی کے مستوق جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچ فرمایا کہ نہ قاتل کو پتا ہوگا کہ اسے کیوں قتل کر رہا ہے اور نہ ہی مقتول کو معلوم ہوگا کہ اسے کیوں قتل کیا جا رہا ہے اور آج وہی صورتحال ہے آپ عام ملکوں کا یہی مسئلہ بن چکا ہے کہ انسان کو قتل کر دیا جاتا ہے اور جبکہ اس کا کوئی جرم نہیں ہوتا اور بیچارہ وہ کسی کام سے باہر نکلتا ہے اور پھر واپس اپنے گھر نہیں پہنچتا ہے آج یہ صورتحال ہو گئی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بعد جو فتنے شروع ہوئے وہ آج تک بند نہیں ہوئے چھوٹی چھوٹی اور معمولی معمولی باتوں پر بڑی بڑی جنگیں ہو جاتی ہیں جن میں ہزاروں جانے ضائع اور برباد ہو جاتی ہیں اور موجودہ دور میں تو ایسے اسلحے ایجاد کر لیے گئے ہیں کہ ایک ہی وقت میں لاکھوں یا ہزاروں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن لوگوں کا قتل عام نہ ہوتا ہو ساگ سبزیوں کی طریقے سے مولیوں اور جانوروں کے طریقے سے انہیں قتل نہ کیا جاتا ہو موت کے گھاٹ نہ اتار دیا جاتا ہو اور سب سے زیادہ جو صورت حال افسوسناک ہے مسلمانوں کے تعلق سے کہ مسلمانوں کا خون پانی سے بھی زیادہ سستا ہو گیا ہے اور ہر جگہ اسے یعنی بے عزتی کا اور رسوائی کا سامنا ہے اور اس طریقے سے جہاں بھی چاہتے ہیں اسے قطر کر دیا جاتا ہے یہ آج مسلمانوں کے تعلق سے یہ صورتحال بن چکی ہے تو قتل ہونا یا قتل کرنا کثرت سے یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے آپ دیکھیں جو جنگیں ہوئی ہیں ان جنگوں کے اندر کتنی جانیں گئی ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اعداد و شمار کے مطابق پہلی جنگ عظیم میں پندرہ ملین لوگ موت کے گھاٹ اتارے گئے دوسری جنگ عظیم میں پچپن ملین لوگ مارے گئے پچپن ملین ویتنام کی جنگ میں تین ملین لوگوں کو قتل کیا گیا روس کی خانہ جنگی میں دس ملین لوگ مارے گئے اسپین کی خانہ جنگی میں بارہ ملین قتل ہوا لوگوں کا ایسے عراق اور ایران کے جنگ میں ایک ملین لوگ مارے گئے عراق اور امریکہ کے جنگ میں بھی تقریباً ایک ملین لوگوں کو قتل کیا گیا ایسے ہی ہیرو شیما ایٹم بم میں ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ لوگوں کی جانیں گئیں یہ چند مشہور جنگوں میں مختول کے مقتولین کے عدد و شمار ہیں ان کے علاوہ اور بھی بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں جن میں مختولین کا صحیح اندازہ اللہ ہر کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے تو آپ دیکھیں کس طریقے سے ایک انسان کا خون سستا ہو گیا ہے کس طریقے سے قتل عام کثرت سے جاری ہے جب کہ آپ دیکھیے محسن انسانیت جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ نے جتنی بھی جنگیں کی ہیں آپ کی تمام جنگوں میں جو قتل ہوا ہے ایک روایت کے مطابق پوری جنگوں میں دس سالہ جنگ میں جب جنگ اسلام کے اندر یعنی جنگ کی اجازت دی گئی اس کے بعد سے لے کر کے آپ کی وفات تک جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ان تمام جنگوں میں ایک روایت کے مطابق مسلمانوں کی تعداد ایک سو اسی کے آس پاس اور ایک روایت کے مطابق دو سو ساٹھ کے آس پاس یعنی اتنے مسلمان مارے گئے شہید ہوئے اور کفار کے بارے میں ایک روایت ہے کہ آٹھ سو کافر قتل ہوئے اور دوسری روایت ہے کہ ایک ہزار بیس کے آس پاس غیر مسلم قتل ہوئے آپ دیکھیں دس سالہ جنگ کے اندر اگر دوسری روایت ہی مان لی جائے تو مسلمان اور غیر مسلم کو ملا کر کے بارہ سو ساٹھ کے آس پاس قتل یعنی جانے گئی آپ دیکھیں دس سالہ مدت کے اندر یہ بارہ سو کے آس ساٹھ یعنی تیرہ سو کے اندر ہی یعنی اتنی جانے گئیں آج جس اسلام کو لوگ دہشت گرد کہہ رہے ہیں جس اسلام کو لوگ بدنام کر رہے ہیں جس اسلام کے بارے میں لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ وہ شمشیر اور طاقت کے زور پر پھیلا ہے اس اسلام کے اداد و شمار اور اس اسلام کے بارے میں اگر آپ گہرائی سے مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ صرف دس سالہ دور میں اور جو ساری جنگیں ہوئیں اور جو سریے ہوئے ان تمام کو لے کر کے بارہ سو ساٹھ کے آس پاس جانے جائے جاتی ہیں جبکہ آج معمولی سی معمولی جنگ کے اندر لاکھوں لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے لاکھوں لوگ موت کے گھاٹ اتار دی جاتے ہیں آپ بتائیں اب کون سا دین انسانیت کا دین ہے کون سا دین انسان کی جان کی حفاظت کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دین اسلام آپ نے تو جانوروں کو بھی قتل کرنے سے منع کیا آپ نے تو جانوروں کے سامنے چھری کو تیز کرنے سے منع فرمایا آپ نے چھری کند ہو تیز نہ ہو اس چھری سے جانور کو قتل کرنے ذبح کرنے سے آپ نے منع فرمایا آپ کے اتنے ارشادات ہیں جو امن پسندانہ اور اس طریقے سے انسان ہی نہیں بلکہ جانور بھی آپ کی تعلیمات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اس طریقے سے ان کو بھی مارنے سے بلا وجہ بغیر کسی سبب کے ان کو بھی مارنے سے منع کیا گیا اسلام کے اندر تو اتنی زیادہ امن پسندانہ تعلیمات ہیں کہ پانی بھی بہانا اسلام کے اندر ناجائز اشراف کرنا فضول خرچی کرنا منع کیا گیا ہے تو کسی انسان کا خون بہانا کیسے جائز ہوگا کسی بھی انسان کا قتل کرنا ناحق یہ بہت بڑا جرم ہے شریعت کے اندر کسی کا ناحق قطر قتل کرنا گویا کی پوری انسانیت کا قتل ہے یہ اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے تو چونکہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے اللہ پورے انسان کا خالق ہے پورے انسانوں کو پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے اس لیے اللہ رب العالمین نے انسان کے خون کی اہمیت کو اجاگر کیا اور کہا کہ ایک انسان کا نہا قتل کرنا یہ پوری انسانیت کے قتل کے مرادف ہوا کرتا ہے لہذا دین اسلام کے اندر جس قدر جانوں کی حفاظت کی گارنٹی دی گئی ہے کسی اور مذہب اور کسی اور قانون کے اندر اس طرح کی کوئی گارنٹی نہیں دی گئی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا سچا اور پیارا اور آسان دین ہے اس میں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھا گیا ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی ترغیب دی گئی ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کے رہنے کی تعلیم دی گئی اور اس طریقے اسلام نے ہمیں نہ قطر کرنے سے نہ خون بہانے سے اور قانون کو ہاتھ میں لینے سے اسلام نے سختی کے ساتھ منع کیا سختی کے ساتھ منع اگر کوئی مجرم بھی ہے تو کوئی عام انسان کسی مجرم کو قتل نہیں کر سکتا اس کے لیے عدالتیں ہوتی ہیں اس کے لیے محکمہ ہوتا ہے اس کے لیے ادارے ہوتے ہیں وہاں وہ لوگ اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں اور انہوں انہیں اس چیز کی صلاحیت دی جاتی ہے کہ وہ ان کے بارے میں جو قانون اس کو نافذ کریں ایک بھائی کے سامنے اگر بھائی کو قتل کر دیا گیا تو بھائی اس کو قتل نہیں کر سکتا اس کے لیے کورٹ میں جائے عدالت میں جائے کسی کو ذنا کرتے ہوئے کوئی دیکھتا ہے تو اس پر سزا نہیں لگا سکتا اس کے لیے ضروری ہے کہ کورٹ کے اندر جائے کیونکہ یہ جو مسائل ہیں یا یہ جو قوانین ہیں یہ جو حدود ہیں یہ حاکم وقت کے ساتھ خاص ہوتے ہیں عام لوگوں کے لیے اس میں عام لوگوں کے لیے یہ حکم نہیں ہوتا تو اسلام الحمد اللہ تعالیٰ کا دین ہے پیارا دین ہے سچا دین ہے اس میں انسانی خون کی بہت زیادہ قیمت ہے بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے اور اسلام کے اندر مسلمان ہوں غیر مسلمان ہوں کسی کو بھی قتل کرنے سے شریعت کے اندر منع کیا گیا ہے ذمہ ہو یا اس طریقے سے کوئی کہیں پر اسے امن و امان دے دیا گیا ہو یا کسی بھی ملک میں رہتا ہو تو قطان کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ کوئی کسی کو قتل کرے اسے دین کی تعلیم دے اور اسے حکمت کے ساتھ اسلام کی طرف بلائے اچھا معاملہ کرے اچھے اخلاق سے اس کے ساتھ پیش آئے اور اسلام کی جو من پسندانہ تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو ان کے سامنے پیش کرے یہ اسلام ہم سے چاہتا ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ آج دنیا اتنی ترقی یافتہ ہو چکی ہے اور دنیا جس کے اندر انسان کے خون کی بڑی قیمت زبانی طور پر لوگ بیان کرتے ہیں لیکن سچائی یہ ہے کہ ان کی نظر میں انسان کی کوئی اہمیت نہیں ہے دس سالہ دور میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صرف بارہ سو ساٹھ لوگوں کا قتل ہوتا ہے لیکن ایک ایک جنگ کے اندر پچاس پچاس ملین اور اس طریقے دس دس ملین ایک ایک ملین لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے چند مہینوں کے اندر چند مہینوں کے اندر یا چند دنوں کے اندر قتل کر دیا جاتا ہے اور اس طریقے سے کوئی فرق نہیں پڑتا انسانیت کے اوپر اور آپ کی زندگی میں دس سالہ دور میں صرف بارہ سو ساٹھ لوگوں کا قتل ہونا یہ آپ دیکھیں کہ اسلام کس قدر امن پسندانہ تعلیمات والا دین ہے اور کس قدر اسلام کے اندر انسانی جان کی اہمیت اور اس کی اس کی قیمت ہے دین اسلام کے اندر آپ اس ان اعداد و شمار سے باقاعدہ ان تمام چیزوں کا پتہ لگا سکتے ہیں تو یہ غیر مسلموں کی طرف سے اور جو آدھا اسلام ہیں ان کی طرف سے یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جو مسلمانوں کا دین ہے وہ کاٹنے والا مارنے والا دین ہے شمشیر کی طاقت سے پھیلا ہے ایسا نہیں میرے بھائیوں اسلام اخلاق سے پھیلا ہے اور امن پسندانہ تعلیمات سے پھیلا ہے اور اس طریقے سے جو رکاوٹیں کبھی بنی اسلام کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچنے میں ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی اسلام نے اجازت دی ہے اور اس کی تاکہ اس کو ختم کیا جائے اور تاکہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں اور اسلام کی جو آواز ہے لوگوں تک پہنچ سکے اور لوگ اسلام کے اندر جو لوگوں کے کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو اسلام میں داخل نہ کرنے کا جن کی جو رکاوٹیں بنے ہوئے ہیں ان رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے اسلام نے اس کا حکم دیا ہے لیکن اسلام اخلاق کے اور اپنی جو من پسندہ تعلیمات ہیں ان تعلیمات کے بدولت اسلام کی دنیا کے اندر نشر و اشاعت ہوئی ہے تو یہ قتل ہونا کثرت سے یہ بھی قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے نشانی ہے جو واقع ہو چکی ہے اور واقع ہوتی رہتی ہے اور نہ جانے کتنے قتل عام ہوتے رہیں گے آنے والے دنوں میں اس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظ فرمائے مسلمانوں کے حفاظ فرمائے اللہ رب العامین سب کو دین کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اسلام کی جو تعلیمات ہیں امن پسندانہ تعلیمات ان تعلیمات کو ہم لوگوں کے سامنے بیان کر سکیں اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ان تعلیمات کو بیان کر سکیں اور جو اسلام کے تعلق سے غلط فہمیاں لوگوں کے اندر پھیلائی جاتی ہیں ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کے اللہ ابرامین ہم سب کو توفیق دامین و صلی اللہ علیہ محمد و علیہ و صابعم اجمعین و جزاکم اللہ خیر و السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ